السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series CS five فائیو زیرو سیون کا لیکچر پانچ مجاہد شاہی کے ساتھ ہم ان لیکچرز میں انفارمیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی اس کا انفارمیشن سسٹم کے ساتھ کیا تعلق ہے جتنی ہماری آج تک گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ بھی جو ہوگی اس کا تمام تر تعلق انفارمیشن سسٹم سے ہی ہے کیوں کہ وہ انفارمیشن جنریٹ کرنے کا طریقہ انفارمیشن حاصل کرنے کا یا لینے کا آبجیکٹو وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کو انفارمیشن کو کیسے گیدر کیا جاتا ہے اور انفارمیشن گیدرنگ کی جب بات آتی ہے تو انفارمیشن گیدرنگ میں کیا کیا طریقہ کار ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ انفارمیشن جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ انفارمیشن کیا ایک ریلائبل ویریفائڈ یا ویریفائبل انفارمیشن ہے یا ایسے ہی چلتی چلتی سی بات ہے اڑتی اڑتی سی بات ہے کہ اس پہ پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا سڑک پہ جی میں چل رہا تھا مجھے میرے کان میں یہ آواز پڑی بھائی یہ بھی انفارمیشن ہے لیکن کیا وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریلائبل ہے یا ڈپینڈیبل ہے ود آؤٹ میکنگ شیور کہ جی وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے وہ کہاں سے حاصل ہوئی کس وجہ سے آئی کیسے ہوا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسٹرکچر کی آرگنائزیشن اس میں کیسے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے کہاں کہاں لیولز جو ہے ان پہ انفارمیشن گیدرنگ کی جاتی ہے پھر اس انفارمیشن گیدرنگ کو آپ ایک رپورٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے دوسرے لیولز آف مینجمنٹ تک وہ لیولز آف مینجمنٹ کیا ہے ان تک کیسے آپ پہنچائیں گے کیا کریں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا لنکیج ظاہر ہے کہ انفارمیشن سسٹمز کے ساتھ ہے اور جب ہم انفارمیشن سسٹمز ہم ڈیزائن کریں گے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یا بنانے کی بات ہوتی ہے یا ان کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ تمام فیکٹر بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ جو انفارمیشن فلو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا وہ صحیح نہیں بن سکتا اور اگر وہ انفارمیشن فلو چاہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کا ہو یا dissemination of that data to people who have to be of what that data is وہ وہ چیز جو ہے آپ اس کا صحیح تعین نہیں کر سکیں گے اس کا ڈائریکشن صحیح نہیں بنا سکیں گے تو یہ تمام چیزیں اسی لیے ان پہ بحث ہو رہی ہے اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے بہت دفعہ لوگ یہ کرتے ہاں جی انفارمیشن سسٹم چاہیے بھائی انفارمیشن سسٹم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھی کا ڈبا ہے جو بازار سے ہم خرید کے لا کے استعمال کر لیں گے انفارمیشن سسٹم آپ کی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے اس اس اس کی جو جو ایتھوس ہے ہے آرگنائزیشن کا کا کلچر جس طریقے سے انفارمیشن وہاں پہ حاصل کی جاتی ہے یا حاصل کرنے کے جو طریقہ کار ان تمام چیزوں پہ ڈپینڈ کر اور پھر جس طریقے سے کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے وہ organisation subject to internal and external challenges پر information to anybody at any level otherwise situation کیا ہوگی سچویشن یہ ہوگی کہ بہت ساری انفارمیشن وہ آپ نے ایک بڑا مشہور اور ہے کہنا کہ جی گاربیج ان گاربیج آؤٹ بھائی آپ ہر قسم کی انفارمیشن اخبارات میں خبریں ہوتی ہیں لیکن کیا ہر خبر جو ہے وہ ریلائبل انفارمیشن ہونی چاہیے لیکن کیا ہے اس انفارمیشن کو جو بھی آتی ہے اس کی تصدیق کرنا اس کو ویریفائی کرنا اس کو انشور کرنا کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے اور اس پہ آپ واقعی ریلائی کر کے آپ کوئی ڈسیشن یا کوئی اسٹریٹجی میں اپنی چینج یا پلان میں اپنا چینج جو ہے وہ لائیں گے جس سے کہ آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی وہ تبھی کر سکتے ہیں آپ کہ جب وہ ویریفائڈ انفارمیشن تو in order to define that information system in order to define کہ how the information is to be gathered and what kind of reports that system is going to generate reports about that information that data reports based relating to your operational performance وہ رپورٹس جو ہیں وہ کس طریقے کی یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب پورا نظام جو ہے وہ آپ نے اسٹڈی کیا ہو اور اس کو سمجھا ہو تو آج کے لیکچر کے اندر جو ہے ہم اسی انفارمیشن نیٹورک کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جی بزنس انوائرمنٹ پہ کیا افیکٹس جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کی نیڈس جو ہیں وہ کس طریقے سے چینج جو ہے وہ کی جاتی ہوتی ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم وہی سے کہ جہاں پہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پچھلے لیکچر کو ہم نے ختم کیا تھا یعنی direction of information flow information flow internal ہم نے کہا تھا اور ایکسٹرنل دو طریقوں سے انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے انفارمیشن انٹرنلی ہمارے پاس فارمل اسٹرکچرڈ ایک سلسلہ ہو سکتا ہے یا انفارمل ہو سکتا ہے انفارمل میں کہ جی لوگ آپس میں بات کر رہے تھے فیکٹری کے ورکرز تھے فیکٹری کے ملازم تھے دفتر کے کارندے تھے مینیجرز آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو وہ کوئی گفتگو ہم نے سنی یا ادھر سے ہمیں اطلاع ملی ہم خود دفتر کا فیکٹری کا جو بھی پلیس آف ورک ہے ادھر گھوم پھر کے خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک انفارمل طریقہ کہ جی وہ میں جب شام کو گیا تو مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ صفائی نہیں تھی یہ اب انفارمل کوئی اس کی رپورٹ نہیں آ رہی رپورٹ تو یہ آتی ہے کہ جی X number of people have cleaned the bathrooms five times a day لیکن آپ نے جو دیکھا کہ جی bathroom was not cleaned when you went to that place policy کیا ہے آپ کی پالیسی ہے کہ the bathrooms must be clean at all times so obviously وہ پانچ دفعہ دن میں صاف ہوتے ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ پوری رپورٹ نہیں آ رہی آپ کے پاس کیونکہ آپ کی پرسنل آبزرویشن ہے ایک انفارملی آپ نے اس کو آبزرویشن کیا اور اس آبزرویشن سے آپ کو پتا چلا کہ جی جو آبجیکٹو ہے یا جو پالیسی لیڈ ڈاؤن ہے کلین ایٹ آل ٹائمس وہ کلین نہیں ہے because it was dirty when you walked in لہذا دیٹ سسٹم مسٹ اور مے بی لک ایٹ یا سپروائزری کنٹرول میں چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے کہ the bathrooms should be clean at all times وہ آبجیکٹو پورا ہو یہ انفارملی ہوگا اب فارمل میں جیسے میں نے کہا کہ جی وہ رپورٹ آتی ہے آپ نے کہا جی مجھے رپورٹ روز کی آنی چاہیے کہ جی باتھ روم دن میں کتنی دفعہ صاف ہوئے جی پانچ دفعہ ہوتے پانچ دفعہ ہوئے جی روز ہو رہے ہیں پانچ دفعہ تو یہ فارمل رپورٹنگ سسٹم کا ایک حصہ بن گیا اب یہ فارمل رپورٹنگ سسٹم یہ رپورٹ کیسے وہ جو سپروائزر صاحب ہے ان کے پاس کیسے رپورٹ آئی بھائی انہوں نے خود کس طریقے سے انہوں نے بھی آگے کہہ دیا بھائی پانچ دفعہ صفائی ہونی چاہیے کیا انہوں نے چیک کیا انہوں نے نہیں چیک کیا کیا وہ انفارمیشن جو ہے پھر جس وقت وہ بنا کے یا وہ روٹین کے اندر ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی پانچ مرتبہ سوائی ہو بغیر چیک کیے ہوئے بغیر دیکھے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو اس کام پہ متعین کیا گیا ہے ان کی ایفیشنسی ان کی پروڈکٹیوٹی کا کوئی سلسلہ نہیں رہے گا جو آپ کے پاس رپورٹ آ رہی ہے جس سے آپ کو مطمئن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی ہاں سب سب کچھ ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہو گئی تو اب انفارمیشن فلو جو ہے وہ آپ کی طرف بھی ہے اور آپ سے نیچے بھی ہے کیونکہ آپ نے آبزرویشن جو کی تھی وہ کچھ مختلف تھی جب آپ نے آبزرویشن کی تو وہ آبزرویشن نیچے تک پہنچنی چاہیے اور اس سے نیچے تک پہنچنی چاہیے سو ڈاؤن ورڈ فلو ہے اور اپورڈ فلو ہے اس انفارمیشن کا یعنی یہ ایک ورٹیکل سیناریو بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہاریزونٹلی یہ ہے کہ جی پرچیز اسٹور اکاؤنٹس ان سب کے پاس اس چیز گیٹ ان سب کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ مال فیکٹری کے اندر آنا ہے یہ مال فیکٹری کے اندر آیا یا نہیں آیا جو مال چاہیے تھا اس کا پرچیز آرڈر پلیس ہوا نہیں ہوا تو یہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت ہے اور کیا مال آرڈر کیا گیا کتنی کوانٹٹی کی گئی کس ریٹ پہ کی گئی یہ تمام انفارمیشن جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ تیسرے ڈپارٹمنٹ چوتھے ڈپارٹمنٹ ان کی آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے اس کو ہارزونٹل شیئرنگ آف انفارمیشن کہتے ہیں یہ لیٹرل بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک ہی لیول پہ ہو سکتی ہے یا اکراس بھی ہو سکتی ہے ڈائگنلی بھی جا سکتی ہے تو یہ فارمل رپورٹنگ اسٹرکچر کے اندر جو انٹرنل رپورٹنگ اسٹرکچر فارملائزڈ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا ورٹیکل یا ہارسن تیسری چیز جو ہم نے کہی تھی وہ آبزرویشن ہے یا گریپ وائن کے تھرو آپ کو پتا چلتا ہے کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی وہ میں نے فلاں چیز دیکھی تھی یا وہ فلانی چیز ایسے نہیں ہو رہی وہ آپ ذرا دیکھ لیں وہ آپ ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ جی وہ ایسے ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میرا خیال غلط ہو رہا ہے تو دیٹ از کہ جی آپ کو کوئی آ کے خبر سناتا ہے دیتا ہے یا آپ خود اس کو آبزرو کرتے ہیں تو یہ بات ہو گئی انٹرنل کے حوالے سے ایکسٹرنل میں ریگولیٹری ایجنسیز جو ہیں اتارٹیز ریگولیٹری اتارٹی چاہے وہ ایس سی سی پی ہے چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے چاہے وہ پیمرا ہے نیپرا ہے جو بھی ہے جو ریگولیٹری اتارٹی ہے اس انڈسٹری اس ایکٹیویٹی کو جو ریگولیٹ کر رہا ہے ایک نظام ایک قانون کے حوالے سے ان میں قانون میں چینجز وہ کاز کرتے ہیں یا ان کی کوئی ریکوائرمنٹس کریٹ کرتے ہیں وہ کہ جی ہمیں یہ فلانی انفارمیشن جو ہے یہ ایڈیشنل ہمیں انفارمیشن چاہیے تو آپ کو وہ انفارمیشن قانون دینی پڑے گی پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے کہ جی آپ کی آرگنائزیشن کے امیج جو پبلک میں پرسپشن ہے آپ کے بارے میں وہ پرسپشن جو ہے وہ شاید اس میں کچھ کمی آ رہی ہے یا وہ غلط تاثر لیا جا رہا ہے آپ کے بارے میں یا کچھ جو کچھ بھی ہے تو اس تاثر کو اس اس اس امیج کو کریٹ صحیح کرنے میں جو ہے وہ آپ اس کو بھی صحیح کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس انفارمیشن آنی چاہیے اور کس طریقے سے صحیح کرنا ہے ہو سکتا ہے مارکیٹ میں لوگ نئے نئے طریقے نئے نئے انداز اختیار کر رہے ہو تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر کے آپ نے بھی تدبیر جو ہے وہ اپنی بنانی ہے کہ اب آپ نے اپنی کمپنی یا کوپریٹ امیج یا جو ریلیشن شپ ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ کسٹمر ریلیشن شپس کیسے اب کام کرنی مارکیٹنگ آپ نے پروڈکٹ کو کیسے مارک کرنا ہے کہاں مارک کرنا ہے کس طرح کرنا ہے مارکیٹ میں چینجز کیا آ رہی ہیں کون سے رنگ پسند کیے جا رہے ہیں کون سے پروڈکٹس پسند کیے جا رہے ہیں کس قسم کی پیکنگ پسند کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس اکٹھی ہوگی جو باہر سے آئے گی مارکیٹ سے آئے گی اور اس کی بیسس پہ آپ نے پھر اس کو ویریفائی کر کے اس کو چیک کر کے کہ ہاں یہ واقعی یہ صورت حال ہے آپ نے اس کی بیسس پہ ڈسیشن میکنگ کرنی ہے کہ جی آپ کی جو پالیسی ایگزٹنگ ہے اس میں یہ یہ چینجز جو ہیں وہ اب کی جائیں گی تو یہ تمام انفارمیشن فلو کے حوالے سے گفتگو تھی ایکسٹرنل ایکسٹرنل ایجنسیز اور ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں فیکٹرز ہیں جو کہ انفارمیشن گیدرنگ کو افیکٹ کرتے ہیں اور اس انفارمیشن گیدرنگ کو جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کی بیسس اور ویریفائی کرتے ہیں اس کو تو اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم ڈسیشن ٹیکنگ کرتے ہیں تو یہ میں نے انفارمیشن فلو کے حوالے سے آپ کو بتایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آئیڈیل انفارمیشن نیٹورک ہوتا ہے آئیڈیل کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے اور تمام زندگی رہے گی لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انفارمیشن نیٹ ورک کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری اور ایک بہتر انفارمیشن نیٹ ورک میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے آئیڈیل کی تلاش جیسے میں نے کہا ہم ساری زندگی کرتے رہتے بہرحال جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہے ایک اچھے انفارمیشن نیٹورک نمبر ایک کہ وہ انفارمیشن گیدرنگ جو ہے اور اس سے جو انفارمیشن یا رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ پیریوڈکلی اپڈیٹ ہوں یا کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہوں اگر پیریوڈکلی ہے تو اس پیریڈ کا تعین کرنا ضروری ہے وہ ڈیلی بھی ہو سکتا ہے وہ ویکلی بھی ہو سکتا ہے وہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے ریئل ٹائم آن لائن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جیسے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جیسے کوئی کاروائی ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن آن لائن ریکارڈنگ اس کی موجود ہے آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم یہ کام بھی کر سکتے آج شاید کوئی اس چیز میں انٹرسٹڈ اتنا نہیں کہ ہسٹوریکل انفارمیشن کیا ہے یا چھ مہینے کے بعد مجھے پتا چلے یا دو مہینے کے بعد چلے اس وقت تک تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا مجھے تو آج اسی وقت اور کسی ایونٹ ہونے سے پہلے میرے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ میں اس کے حوالے سے اپنی تدبیر بنا سکوں اور ترکیب تیار کر لوں پھر اس انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی ہے اس کی ایفیشنٹ اور کریکٹ پروسیسنگ اور ظاہر ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ گاربیج نہیں ہونی چاہیے ہر قسم کی انفارمیشن آتی ہے لیکن اس کو سفٹ کرنا اس میں سے دیکھنا کہ کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو ہمیں ہر حال میں چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ یہ انفارمیشن گیدر کر کے یہ انفارمیشن اکٹھی کر کے جو ہم نے آبجیکٹوز اچیو کرنے ہیں ہماری آرگنائزیشن نے کرنے ہم نے کرنے ہیں وہ تمام کے تمام آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو ہو جائے سو so, وہ انفارمیشن گیدرنگ یا انفارمیشن نیٹورک جو ہے اس کا ایک آبجیکٹو یا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ it has to be value driven کسی مقصد کسی وجہ سے وہ آپ نے نیٹورک بنایا اور وہ نیٹورک یہ نہیں کہ جی ہاں جی بس ٹھیک ہے جی وہ پانچ مرتبہ دن میں آنا چاہیے تھا جی پانچ مرتبہ کی رپورٹ ہے بھائی اس سے آگے بھی کوئی بات کریں کہ جی ہر دو گھنٹے بعد جو ہے یا ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دن میں پانچ مرتبے صفائی ہوتی سو اگر آپ پینتالیس منٹ کے بعد چلے گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو نہ نظر آیا تو ویلو ایڈیشن ہونی چاہیے اس میں یا کسی آبجیکٹو آبجیکٹ کے حوالے سے اس کی بات ہونی چاہیے وہ آپ کے جو انفارمیشن ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ ایک کچھ اچیو کر رہا ہو اور پھر یہ ساری انفارمیشن کس کے لیے ہے ظاہر ہے کہ کوئی اس انفارمیشن کو جو بھی اکٹھے کر رہے ہیں یا وہ رپورٹ بنا رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ کسی کے لیے ہے کسی نے پڑھنی ہے کسی نے سننی ہے کسی نے دیکھنی ہے وہ لیول کیا ہے کیا جو چیف ایگزیکٹو ہے ایک آرگنائزیشن کا اس کو بھی وہی تمام انفارمیشن چاہیے جو سپروائزر کو چاہیے چیف ایگزیکٹو کے پاس کیا انفارمیشن جانے کی ہے اس کے لیے جو رپورٹ جانی ہے کیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ لندے رپورٹوں کے دیکھتا رہے اس کے پاس وقت نہیں ہے اس کا وقت محدود اس کے پاس محدود وقت لہذا یہ سوچنا اور سمجھنا کہ کس کو اس انفارمیشن سسٹم میں سے کس قسم کی رپورٹیں کس لیول پہ جانی ہیں ان کی شکل کیا ہونی ہے ان کی نشو نما کیا ہونی ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ بھی سوچنا پڑتی ہے اور ایک اچھے نیٹورک کے اندر well designed reports addressing the particular level of audience level of management اگر کسٹمرس کو آپ نے رپورٹ دینی ہے تو کسٹمرس کے لیے کچھ اور قسم کی رپورٹ ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہے آپ نے اپنے سپلائرس کو رپورٹ دینی ہے یا ان سے کوئی ان کو کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہے ان کے ساتھ جو کہ اندر ایٹریبیوٹ وچ از اندر attribute of your information system کہ آپ نے اپنے سپلائرز کو بھی بتانا ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کیسے رہی ہے یا ان کی وجہ سے آپ کو کیا نقصان ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں جو میں نے ابھی بات کی ان کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ پیری information system net net network جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس میں کہ جی انفارمیشن مسٹ بی پیریوڈکلی اور continuously dated it should be شلی processed it should be value driven it should be audience centred کس کے لیے بنائی جا رہی and it should be available اور some of the information this again is a decision that has to be taken is to be made available to everyone within and outside the organisation external regulators ہیں انہوں نے تو آپ کو لسٹیں دے دی کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن اس فریکوینسی پہ چاہیے وہ آپ کو لاوحلہ دینی اس سے آپ کی چھٹکا آپ کا چھٹکارا نہیں ہے تو یہ ایٹریبیوٹس ہے کیسی انفارمیشن دینی ہے کتنی دینی ہے کب کب دینی ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ آئیڈیل یا ایک اچھے انفارمیشن نیٹورک کے لیے ضروری اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی اس انتظار میں نہیں بیٹھا رہ سکتا کہ جی ہاں ٹھیک ہے وہ مجھے انفارمیشن آ جائے گی وہ دو مہینے کے بعد آتی ہے مہینے کے بعد آتی ہے دو ہفتے کے بعد آتی ہے اور اس وقت مجھے پتا چلتا ہے کہ او ہو اگر یہ بات مجھے اس وقت پتا چل گئی ہوتی تو شاید میں کوئی تدبیر کر لیتا میں کوئی طریقہ نکال لیتا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یا یہ جو پرابلم ہوئی ہے یا یہ جو ایشو ارائز ہوا ہے یہ نہ ہوتا availability of timely and accurate information helps in proper decision making and meeting the organisational goals information must be tailored in accordance with the organisation structure کہ کس لیول کو کس قسم کی اور کس اسٹائل میں ایک لیول ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹیکنیکل بہت ساری انفارمیشن ان کو چاہیے لیکن اس ٹیکنیکل وہ ساری ٹیکنیکل انفارمیشن اس سے اوپر کے یا اس سے اوپر کے لیول یا اس سے اوپر کے لیول کو نہیں ضرورت اس میں سے صرف چیدہ چیدہ چیزیں جو ہیں وہ شاید ضرورت دوسری طرف اگر ہمارے کلچر جو ہے اس یا اسٹائل آف مینجمنٹ جو ہے وہ ایک اتارٹیو ہے اور سارے ڈسیشن ہم نے خود لینے ہیں تو پھر چیز یہ کہ ہر چیز کوئی شخص بغیر مجھے بتائے ادھر نہیں جا سکتا ادھر نہیں جا سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تو وہ اتارٹیو اسٹائل ہے سو آپ کے پاس ہر چیز کے اوپر نظر رہنی چاہیے آپ کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن آنی چاہیے تاکہ اگر اس پلندے میں سے اس امبار میں سے آپ نے اگر کچھ نکال کر کے تدبیر کرنی ہے تو وہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف وہ رپورٹ آنی چاہیے جہاں پہ لیڈ ڈاؤن پروسیجرز اور پالیسیز کے حوالے سے کوئی ایکسپشنل بہیویئر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ایک اچھے نیٹ ورک کے لیے ٹائملی اینڈ ایکوریٹ وہ جو چار پانچ ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو پہلے بتائے ان کے علاوہ timely and accuracy of the information اور کہ جی کس لیول کے لیے آپ کیا انفارمیشن جو ہے وہ بنا رہے ہیں یا دے رہے اب بات کرتے ہیں کہ جی جو انوائرمنٹس ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں ان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا ہمارے کاروبار پہ ہماری بزنس پہ ہمارے ماحول پہ تمام چیزوں پہ تو ظاہر ہے کہ اثر پڑتا ہی ہے لیکن انفارمیشن نیڈس پہ بھی اثر پڑتا ہے مثال کے طور پہ اگر تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور بڑھ رہی ہے تو وہ تیل کی قیمت کا ایفیکٹ ہمارے کاروبار پہ کیا ہوگا ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اس پہ کتنا ایفیکٹ ہوگا یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے اس چیز پہ نظر رکھنا ہے کہ جی وہ تیل کی قیمت کتنی اوپر جائے گی اور اس مالی سال کے اندر ہمارے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا اگر ہمارے اوپر اثر ہوگا یعنی ایز اے را مٹیریل اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں یا اس کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے پورے پروسیس کے اندر تو پھر اس ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی سیلز پرائس میں افیکٹ آئے گا آپ کی کاسٹ پہ افیکٹ آئے گا سیلز پرائس آپ کی بڑھے گی سیلز پرائس جب بڑھے گی تو پھر کنزیومر جو ہے مارکیٹ جو ہے اس پروڈکٹ کی اس کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ خرید رہے تھے وہ پانچ روپے ہی دے سکے اس چیز کے لیے وہ ساڑھے سات روپے دینے کے اہل نہیں ہے یا قابل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیمانڈ خرید رہے خریدار جو ہے وہ کم ہو جائیں گے تو یہ اس لیے وہ انوائرمنٹل چینج یا جو چینج آئی ہے اس کی وجہ سے میرے کاروبار کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کو ورک آؤٹ بھی میرے انفارمیشن کو کرنا پڑے information requirements have to be met to help in effective and goal اور یہ بات ہم کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ تمام انفارمیشن کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں verified information accurate timely information کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم افیکٹو اینڈ گول اور ڈسیشن میکنگ کر سکے کیونکہ جب تک اگر if you lose sight of our goal if you don't know what our goal is تو پھر ہم بہ کے بہ کے پھریں گے لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے مقصد کیا ہے تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہماری تمام تر انرجیز ایفرٹس اور وسائل جو ہیں وہ پھر خرچ ہوں گے اس لیے goal definition and everything that follows from there become extremely important business environment and changes in drive the information needs of the organisation یہ بات ہم آپ کو کہہ چکے کہ جی مارکیٹ میں ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے مارکیٹ میں کسی پروڈکٹ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے کسی ایک ہی قسم کے کئی پروڈکٹس اب آ گئے سستے بھی آ گئے آج کل اکانمیز آف اسکیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو میس پروڈیوسنگ ہے وہ وہی چیز جو آپ کے یہاں بنتی ہے وہ زیادہ سستی بنا کر کے بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں تو کمپٹیشن بے تاشا ہو جائے گا آپ کو اپنے پروسیسز کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو اپنی افیشنسی بڑھانی پڑے گی آپ کو اپنے طریقہ کار جو کام کرنے کے ہیں آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھنی پڑے گی اگر یہ تمام کام نہیں کرو گے تو پھر وہ جو اسکیل جو کہ آپ سے دگنی چوگنی دس گنا زیادہ وہی چیز بنا رہا ہے ظاہر ہے کہ جی اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم آئے گی آپ کے پاس اگر پرانی مشین پڑی ہوئی ہے جس پہ آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں وہ نئی مشینری جو کہ آپ کی مشین جو ہے وہ اگر دس آئٹمس گھنٹے میں بناتی ہے ان کی مشین سو آئٹمس گھنٹے میں بناتی ہے تو ظاہر ہے کہ جی وہ زیادہ افیکٹولی مارکیٹ کو فلڈ کر سکیں گے آپ مارکیٹ میں سے آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کو بھی تدبیر کرنا یہ تمام انفارمیشن انٹرنل سورسز سے بھی ایکسٹرنل سورسز سے بھی یہ آئے گی آپ اس کے اس کو سوچ کے اس کے حوالے سے آپ تدبیر بنائیں گے نئی پلان کریں گے مشینری خریدنی ہے پروسیسز کو چینج کرنا ہے اپنے ورکرز کی اپ گریڈنگ کرنی ہے ٹریننگ کرنی ہے جو ان پٹس ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے تمام فیصلے جات جو ہیں یہ کرنے پڑیں گے صرف اس وجہ سے کہ جی انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں اور آپ اس انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں یا نہیں ہے آج ٹی او کی بات ہو رہی ہے آج سیفٹا کی بات ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد کیا سچویشن ایمرج ہوگی وہ انوائرمنٹس ہیں جو کہ بزنس کو افیکٹ کریں گے اور بزنس نئے طریقے سے نئے انداز سے نئے پیرائے سے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا information systems are developed to capture the right type and quality of information information systems جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جی صحیح انفارمیشن اور کوالٹی کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم کیپچر کر سکیں اور اس انفارمیشن سے پھر آگے جو رپورٹس ڈسیزن میکنگ کے لیے چاہیے وہ بنا سکے بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے اب ہم نے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کیا اس میں کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ہماری بزنس انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں وہ لیگل فیکٹرز ہو سکتے ہیں وہ اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں وہ سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں اب each of these factors let's look at these separately این سی کہ جی how does our business environment get affect and what changes it may cause in the information systems that we have because بات ہماری ساری جو ہے وہ انفارمیشن سسٹمس کے حوالے سے سو so, سب سے پہلے لیگل فیکٹرس کی بات کروں لیگل فیکٹرز کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا ڈبلو ٹی او کی میں نے بات کی آپ سے سافٹا کی بات کی اس کے بعد یورپین یونین کے جو قواعد اور ضوابط ہیں دنیا کے اندر ہر وقت bilateral multilateral trade agreements جاری ہیں ان کا ایفیکٹ ایک زمانہ تھا کوٹا سسٹم کہ جی فلانا ملک کتنی چیز فلاں جگہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اس پرائز پہ کر سکتا اس پرائز سے نہیں کم کر سکتا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا اوپن ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے فری ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اس کے تقاضے اپنے ہیں تو ان انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس اور ٹریٹیز اور پیکٹس اس میں تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں ملک ممالک شامل ہیں ان کا افیکٹ آپ کی بزنس کے اوپر محالہ ہوگا پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے ریگولیشنز میں کوئی چینج آ جائے ایک زمانہ تھا کہ جی کوئی چیز بھی آپ امپورٹ لائسنس کے بغیر امپورٹ نہیں ہوتی تھی ایکسپورٹ لائسنس ہوتا تھا پھر اس میں بھی کوئی مختلف قسم کی اسکیمیں ایجاد کی گئی تھی ان سب کو ہٹایا گیا ان کو ختم کیا گیا کس طرح کس کیوں کیا گیا کہ جی جس نے جو چیز منگانی ہے وہ منگا لے جو بیچ سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں وہ چیز اس مارکیٹ کے اندر میں بیچ لوں گا جو بنا رہا ہے وہ جو چیز مرضی بنائے بنائے اور ایکسپورٹ کرے ٹھیک ہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈلے گی تو بہت سارے اس چینج کی وجہ سے لا میں چینج کی وجہ سے بہت سارے جو پہلے محکمے تھے وہ ختم ہو گئے وہ اب نظر نہیں آتے کمپنیز آرڈیننس جس کے تحت موسٹ بزنس کارپوریٹ اینٹیز جو ہیں وہ گورن ہوتی ہیں اس میں اگر چینجز آتی ہیں اس میں کوئی ریکوائرمنٹس آتی ہیں یا اس میں کوئی لیگل ایشوز جو ہیں ان کو ریڈیفائن کیا جاتا ہے keeping international changes in mind corporate changes in mind تو وہ چیز مثال کے طور پہ پہلے کمپنیز آرڈیننس کے اندر فورتھ شیڈیول ففتھ شیڈیول وغیرہ وغیرہ ہوتے تھے آج جو ہے ایک جملہ لکھا ہے کہ all international accounting standard are applicable international accounting international accounting کوئی ہماری کمپنی نے نہیں وضع کی ہمارے ملک نے نہیں وضع کیے وہ انٹرنیشنلی کیے ہیں جس میں ہم بھی شریک تھے آج جو پریزنٹیشن اکاؤنٹس کی جو انفارمیشن اور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس ہیں مختلف ٹرانزیکشن کے فائنینشیل ٹرانزیکشنس کے وہ تمام کے تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے ہوتے ہیں تو یہ جو لاس ہیں ریگولیشن آف بزنس کے انوائرمنٹل لاس ہیں ڈرینیج کہاں پہ پہلے کہیں بھی پانی کچھ بھی جو بھی آپ کی جو فیکٹری یا پروسیس کا اخراج تھا وداؤٹ تھنکنگ کہ جی یہ کیمیکلز ہیں اس کے اندر اس میں کیا چیز ہے یہ مضر ہو سکتی ہے جو ارد گرد کی آبادی ہے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کو خراب کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں سوچتا تھا آج یہ تمام سوچیں جو ہیں یہ ہر ایک کے ذہن میں ہیں کہ بھائی یہ نہ ہو جائے لاز بن چکے ہیں لاز کی انفورسمنٹ ہے اور ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر تو بہت ساری فیکٹریاں اور بہت ساری ملیں جو ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ بند کی گئی ہیں یا ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پروسیسز کو چینج کرے کیونکہ وہاں سے اسموک امیشن یعنی دھواں نکلنے کا جو لیول تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس سے ارد گرد کی آبادی کو کی صحت کو بہت زیادہ خطرہ تھا تو آج یہ انوائرمنٹل لاس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چینجز آ رہی اور اسی طریقے سے بہت ساری لیجسلیشن تو یہ مختصراً لیگل فیکٹرز کی بات تھی اب ہم بات کرتے ہیں اکنامک فیکٹرز کی اکنامک فیکٹرز انٹرنل اور external inflation rates bank interest rates availability of capital in the capital یا money market foreign exchange rates consumer spending employment opportunities تمام چیزیں جو ہیں جو کہ آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ڈالر روپی کی پیرٹی یورو روپی کی پیرٹی یہ آپ نہیں ڈٹرمن کر رہے یہ ڈٹرمیشن کہاں پہ ہو رہی ہے یہ ڈٹرمینیشن وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ کنسیڈربل والیومس کے اندر ان کرنسیز کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ڈالر یورو کی پیرٹی کیا ہوگی ڈالر یورو یورو کی پیرٹی جس وقت ڈٹرمن ہوئی تو لا محالہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ یورو روپی کے ریٹ پہ آئے گا ڈالر روپی کے ریٹ پہ آئے گا ہاں یہ آپ تدبیر کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلکچویشن ہو رہی ہیں چینج ہو رہی ہیں کس اسٹیج پہ آپ نے اس اپنی کرنسی کو وہ اسٹیبل رکھنے کے لیے کتنی حد تک اور کس لمٹ تک آپ نے جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرنا ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فنکشن ہوتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایفیکٹ جو ہے وہ بزنس پہ آتا ہے انفلشن ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی قیمتیں بڑھیں گی قیمتیں کس چیز کی بڑھیں گی سروسز کی بڑھ جاتی ہیں بجلی کی بڑھ جاتی ہے پانی کی بڑھ جاتی ہے گیس کی بڑھ جاتی ہے قیمت جو را مٹیریلز آپ خرید رہے ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے بڑھ جاتی وجہ اب کنسیڈریشن نہیں چیز یہ کہ جی قیمت بڑھ گئی اس کی وجہ سے جب قیمت بڑھی تو جو پروڈکشن ہو رہی ہے جو چیز بنا رہے ہیں آپ وہ چیز جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا سیلز پرائس میں اضافہ ہوگا ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ میں اضافہ ہوگا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جی آپ کے یہاں پہ انفلیشن ہے اور وہ انفلیشن جو ہے وہ اس سے رائزنگ کاسٹ کا سیناریو ہے اب اس سیناریو کے اندر آپ کی کمپنی کی آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے پروڈکشن کی سیل کی وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر آ جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے چاہے وہ روپے کی ہے چاہے وہ ڈالر کی ہے چاہے وہ کسی چیز کی ہے آپ کے پروڈکٹ کی ہے competition of of your product اس کے حوالے سے ہے کوئی بھی چیز ہے لوگ کتنے پیسے کس چیز پہ اگر ان کی تنخواہیں جو ہیں اسی رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے کہ جی انفلیشن ہے تو پھر سوچ یہ آتی ہے کہ اچھا اگر میں اتنے پیسے فلاں چیز پہ خرچ کر رہا تو میں وہ فلاں چیز جو ہے وہ اب نہیں خریدوں گا کیونکہ باقی چیزیں ضرورت ہے کھانا ضروری ہے بچوں کی پڑھائی ضروری ہے اپنے گھر کو چلانا ضروری ہے تو ٹھیک ہے جو لگژری آئٹم ہے میں اس لگژری آئٹم کی طرف نہیں جاتا اس پہ پیسے نہیں خرچ کرتا میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنے بچے کو ایک جس اسکول میں وہ جا رہا ہے اس اسکول سے نکال کے کسی چیپر اسکول کے اندر میں ڈال دوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن ایک خاص لیول کی حاصل کرے جو میں یہ کر سکتا ہوں کہ بجائے گوشت دن میں تین مرتبہ کھانے کے میں گوشت جو ہے دن میں ایک مرتبہ کھاؤں یا ہفتے میں ایک مرتبہ کھاؤں اور سبزی اور دال کے اوپر زیادہ انحصار کرو اور اس طریقے سے جو بازار میں مختلف قسم کے کنزیومر گڈس مل رہے ہیں وہ میں پھر کنزیومر گڈس ان پہ پیسہ نہیں خرچ کروں گا کیونکہ میرے پاس جو پیسہ ہے اس میں انکریز نہیں آئی افراد زر کے ساتھ میرے تنخواہ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں لیکن جو چیزیں میں نے خریدنی ہے ان وہ افراد زر کا شکار کاروبار نوکریاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں کتنی مل رہی ہیں کس لیول کی مل رہی ہیں یہ بھی فیکٹر انفلوئنس کرتا ہے بزنس انوائرمنٹ کو تو یہ تمام باتیں inflation bank interest rate availability of capital آپ کو سرمایا چاہیے اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مشینری کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ورکنگ کیپیٹل کے لیے وہ آپ کو نہیں مل رہا یا اس میں کمی ہے یا پرائرٹیز کچھ اور ہے تو پھر آپ کی بزنس سفر کرے گی foreign exchange rates consumer spending employment opportunities یہ بہت سارے اکنامک فیکٹر ہو جاتے ہیں جو کسی بھی بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن گیدرنگ بھی ہونی چاہیے اور ہم نے انفارمیشن ہمارے پاس وقتاً فقتاً مختلف ذرائع سے اکٹھی کرنی کر کے اس کے اوپر ٹرینڈز فور کاسٹ وغیرہ بزنس کے اندر وہ بنانے پڑیں گے اور تاکہ تدبیر جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم پہلے سے تیار کر کے بیسڈ اپون سرٹن ایزمشن وہ ہم تیار اب آئیے سوشل فیکٹرز کی طرف سوشل فیکٹرز میں آپ کا پروڈکٹ یا آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ایک خاص عمر کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا خاص طبقے کے لیے کر رہے ہیں اب اگر وہ بچوں کے لیے پروڈکٹ تھا نمبر آف چلڈرن کے اندر اگر کمی واقع ہو جاتی ہے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں یا جینڈر چینج آ جاتی ہے کہ جی میل فیمل ریشیو چینج ہو جاتا ہے جو ہیں لوگوں کے وہ چینج ہو جاتے ہیں یا ان کے سوشل اقدار جو ہیں اس میں چینج آتی ہے تو یہ تمام چیزیں بھی ان کو ڈیموگرافک چینجز کہتے ہیں یہ ضروریات زندگی یا ضروریات کے اندر چینج کاز کریں گی جب ضروریات میں چینج کاز آئے گی کوز کاز ہوگی تو تب آپ کی بزنس کو بھی افیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لائف سٹائلز چینج ہو رہے ہیں لوگوں کے آج ہم سب کہتے کتنی گاڑیاں ہیں سڑک پہ ایک زمانے میں گاڑی نہیں ہوتی تھی اسی مال روڈ پہ لاہور میں تانگا چلتا تھا پیدل چلتے تھے لوگ آج گاڑی کے سوا کچھ نہیں نظر آتا پراسپیرٹی لوگ امیر ہو گئے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا لوگوں نے چھوٹے گھروں میں رہنے کی بجائے بڑی بڑی جگہ بڑے بڑے محلات جو ہیں ان کی کنسٹرکشن شروع کر دی ان میں رہنا شروع کر دیا ان ان کی کے کسی دوسری جگہ پہ جا کے اویلیبلٹی آف فارن برانڈز اور پروڈکٹس اب یہ چیز جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتی ہے آپ کی لوکل بزنس آپ کی بزنس کو آپ کے لوکل پروڈکٹ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک اسکل جی چائنا سے بڑی چیزیں آ رہی ہیں بڑی سستی ہیں جی پاکستان کی جو چیز بنی ہے وہ تو مہنگی ہے بہت وہ اسی وجہ سے کہ وہاں کی آبادی اور یہاں کی آبادی وہاں کا کنزیومر اور یہاں کا کنزیومر وہاں پہ کنزیومر یہاں پہ اگر پاکستان کے اندر کنزیومر دس ہزار ہے اس پروڈکٹ کے یا دس لاکھ ہے تو وہاں پہ اسی قسم کے پروڈکٹ کے کنزیومر جو ہیں وہ کروڑ ہو سکتے ہیں دس کروڑ ہو سکتے ہیں ان کے لیے وہ چیز بن رہی ہے اور ولیوم جس وقت آپ بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم آ رہی ہے یہ اور پھر ایک پرسپشنز بھی ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ نہیں یہ پاکستانی ہے اس لیے ہم نے یہ چیز نہیں خریدنی باہر کی جو چیز ہے وہ ہم خریدیں گے یہ ایک سوچ ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک میں لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کاروبار پہ ہے آپ کے کاروبار پہ ہے جو آپ لوکلی پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہے ہو اس کے اوپر ایفیکٹ ہے تو یہ بہت سارے سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی بزنس کو افیکٹ کر سکتے اس کے بعد ٹیکنالوجیکل فیکٹرز جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اس میں ریسرچ بھی شامل ہے اس میں اس کی وجہ سے ریسرچ کی وجہ سے نئی نئی ایجادات شامل ہیں کیا آپ کے پاس اتنا کیپٹل ہے اتنی آپ کے ریسورسز ہیں کہ آپ وہ نئی ایجاد کو بروئے کار لا سکے خرید سکے پروڈکشن پروسیسز کے اندر چینج ہے را مٹیریلز کے اندر چینج ہے آپ کس حد تک لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیٹسٹ پروسیسز کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں یا ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی بزنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنا بھی آپ کی بزنس کے لیے بہت اہم ہے alternative products alternative raw materials کی یوزیج جس سے کاسٹ ریڈیفائن ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تمام چیزیں جو ہے آپ کی بزنس کو افیکٹ کریں گی اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن رکھنا گیدر کر اور اس انفارمیشن گیدرنگ سے پھر جو ڈسیشن میکرز ہیں ان کو اویئر کرنا ہے کہ جی یہ یہ یہ حالات ہو رہے ہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں سوشل فیکٹرز کی ہے وہ اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجیکل فیکٹرز اور لیگل فیکٹرز اور یہ کوئی ہمارے اپنے ذاتی یا اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں یا صرف ان کی وجہ سے نہیں جو ایکسٹرنلی دنیا میں جو کچھ ہو رہا اس کے حوالے سے بھی آپ کی بزنس جو ہے وہ افیکٹ یہ تو اس سارے فیکٹرز کی گفتگو تھی جو کہ بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں اب چیلنجز پریشرز ان کی وجہ سے ہم بات کر چکے ہیں کہ جی چیپر فیکٹرز آف پروڈکشن ایک بات ورک فورس ایک شخص ہے جو پہلے ہاتھ سے لکڑی کا کام کرتا تھا آپ نے اس کو اگر کمپیوٹرائز لیتھ کے اوپر کام کرنا سکھا دیا ہے تو اس کی جو اسکل لیول ہے وہ اب وہ نہیں رہا جو ایک عام ترخان کا لیول ہے وہ چینج ہو گیا اب اس کو انوائرمنٹ وہ چاہیے کہ جہاں پہ اس کی پروڈکٹیوٹی اسی انداز میں آئے سامنے کہ جو اس کی اسکل اپ گریڈیشن ہوئی ہے کہ وہ ایک کمپیوٹرائز لیتھ کے اوپر وہی کام لکڑی والا جو ہے وہ اس کے اوپر کر سکے یہ اسکل چینجز یہ چینجنگ ورک فورس اسکلز جو ہیں یہ ان کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہے پھر لوگ نوکریاں بھی تبدیل کرتے وہ جو چینجنگ ورک فورس ہے نیا لوٹ آتا ہے وہ اتنا افیشئنٹ اتنا ڈیڈیکیٹڈ اتنا نہیں ہے قابل اس کو پھر آپ نے ٹرین کرنا ہے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے جس پہ پچھلے تھا تو پھر آپ کو انویسٹ کرنا اور یہ پریشر آپ پہ آتا ہے یہ آپ کو چیلنج ہے کہ اس نئے ورک فورس میں سے یا وہ جو تبدیل ہو رہا ہے ورک فورس کا کوالٹی جو تبدیل ہو رہی ہے اس کو آپ کس طریقے سے بہتر انداز میں اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے استعمال انہانس کسٹمر کوالٹی کسٹمر آج کہتا ہے کہ جی مجھے کوالٹی کا مال چاہیے میں یہ ہر فضول چیز نہیں خرید سکتا اس کی پیکنگ کیسی ہے اس میں پتھر اس یہ جو ہے دال موٹ جو ہے اس کے اندر پتھر تو نہیں ہے یہ صاف ہے یہ اس میں گھی کتنا استعمال ہوا ہے اس میں کیا چیز ہوئی بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں کوالٹی کی چیز مانگتے ہیں کام اچھا ہونا چاہیے صفائی ہونی چاہیے نکھار ہونا چاہیے یہ سب چیزیں یہ کسٹمر کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی اور آپ کو وہ پروڈکٹ مہیا کرنے پڑیں گے ورنہ ان کا خریدار نہیں رہے مشینری آپ کی پرانی ہے چل تو آج بھی رہی ہے لیکن چالیس سال پہلے خریدی تھی بہت اچھا۔ آپ کو اس بات کی شاباش دیں گے ہم کہ جی آپ چالیس سال پرانی مشینری کو چلا رہے ہیں لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے وہ کتنا مال اس کی کنزمپشن بجلی کی کیا ہے گیس کی کیا ہے وہ کتنا مال ایک گھنٹے میں بناتی ہے بہت ساری چیزیں مولڈ پرانے ہو گئے نئے ہو گئے کیا ہوا ڈائز کیسی ہیں کیا وہ جو سرجیکل انسٹرومینٹس کے اندر جو کوالٹی آنی چاہیے جو پرسیشن آنا چاہیے کیا وہ آپ کی ڈائز آج بھی دے رہی ہیں یا مولڈ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے سوشل ریسپانسبلٹی کمیونٹی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو افلوئنس ہیں آپ کی فیکٹری کے وہ آپ جو پانی جس دریا سے ہم پیتے ہیں جس چشمے سے پیتے ہیں جس جگہ سے پیتے اس میں اگر پھینکنا شروع کر دیں تو نہ آدمی رہے گا نہ کچھ اور رہے گا اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں سو انوائرمنٹل لاس جو ہیں وہ آ رہے سوشل ریسپانسبلٹی بہوالا امپلائیز کے کمیونٹی کے یہ تمام چیزیں اور پھر اقدار ایتھکس جو ہمارے ہیں ہماری بزنس کے بزنس کرنے کے ان میں چینجز آتی ہیں ان کی وجہ سے پریشرز آتے ہیں چیپر فیکٹرز آف پروڈکشن کی ہم نے بات کی تھی گلوبل چیلنجز میں جو چیزیں ہیں وہ ٹیکسیشن ہے مارکیٹ سائز اور پروکسیبلٹی ہے را مٹیریل اویلیبلٹی ہے چیپر لیبر ہے موبلٹی اکراس بارڈرز ہے انویسٹمنٹ روز ہم بات سنتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی بات سنتے ہیں باہر سے لوگ آ رہے ہیں جی ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ جی وہ ہمارے ملک میں فیکٹری لگا رہے ہیں یا ہمارے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے کیپٹل بڑھتا ہے اس سے امپلائمنٹ بڑھتی لوگوں کو روزگار ملتا ہے پروڈکشن کر رہے ہیں مارکیٹ میں آپ سیل کریں گے اپنی مارکیٹ میں باہر کی مارکیٹ میں آپ کی ضروریات مہیا ہو رہی ہیں پوری ہو رہی ہیں جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی سبسٹیچیوشن شاید ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ تمام چیزیں یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو جس وقت ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو بزنس کے اندر چینجز لانا ایک کانسٹنٹ ایک ایفرٹ ہوتا ہے لیکن وہ چینج اسی وقت آ سکتی ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جو ہمیں چاہیے ایک اچھے مینیجر ایک اچھے ڈسیشن میکر کے طور پہ وہ انفارمیشن ہم گیدر کریں اس کو اکٹھا کریں اس کو پروسیس کریں اور اس پروسیس کرنے کے بعد اس میں رپورٹس جاری ہوں جس کو جو متعلقہ لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کی بیسس کے اوپر پھر اپنے گولز کو ریڈیفائن کریں آبجیکٹوس کو ریڈیفائن کریں اسٹریٹجیز کو ریڈیفائن کریں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب تک ایک آرگنائزیشن کے اندر نہیں ہوں گی وہ آرگنائزیشن ایک بہتر انداز میں اپنے گول اچیومنٹ کی طرف پروفیٹیبلی نہیں چل سکے گی جب آرگنائزیشن کو ہم نے اس طریقے سے چلانا ہے تو ہمیں اس کا اسٹرکچر بھی بنانا پڑ اور اسٹرکچر کو بنانے کے لیے ہمارے پاس پھر ویریس لیولس ہیں ہمارے اسٹائل آف مینجمنٹ کی بات آتی ہے ہمارے ان کہ جی وہ ہاقل اسٹرکچر بنا دے بڑا بیوروکریٹک قسم کا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا دے کہ جی فائل یہاں سے چلی وہاں پہ گئی دوسرے ڈیسک پہ گئی تیسرے پہ گئی چوتھے پہ گئی پھر کہیں جا کر کے کہیں ایونچولی پہنچے گی اس شخص کے پاس جس نے کہ ڈسیشن لینا ہے وقت اس میں ضائع ہوتا ہے بزنس کے اندر وقت time is of the essence you take the decision when you have to take it not when it been taken یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس لیے یہ تمام باتیں جتنی بتائی گئیں کہ جی انفارمیشن گیدرنگ ایک تو آپ کے اپنے جو پروسیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے لیکن اس انفارمیشن کو کسی سملر لائک چیز کے ساتھ بھی آپ نے کمپیرزن کرنا ہے آپ نے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن گیدر کر کے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کس طرح کمپیئر کرتا ہے اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے امپروو کیا جا سکتا ہے اس لیے انفارمیشن سسٹمز کی اہمیت سے کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا اس کو اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے آج ہم کا لیکچر جو ہے وہ ہم اس اسٹیج پہ ختم کرتے ہیں اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ جی کمپیوٹر وغیرہ کے حوالے سے کہ جی فزیکل سسٹمز اگر ہمیں دستیاب ہیں تو اس سے ہمارے انفارمیشن سسٹمز کو کیا فائدہ پہنچتا ہے so we leave that to the next lecture آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ